ابو عاصم نے ابن جوری سے روایت کی کہا مجھے ابو زبیر نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے خبر دی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب آدمی اپنے گھر میں جاتا ہے اور گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ جل جلالہ کا نام لیتا ہے تو شیطان اپنے رفیقوں اور تابے داروں سے کہتا ہے کہ نہ تمہارے یہاں رہنے کا ٹھکانا ہے نہ کھانا ہے اور جب گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے کہ تمہیں رہنے کا ٹھکانہ تو مل گیا اور جب کھاتے وقت بھی اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے کہ تمہارے رہنے کا ٹھکانہ بھی ہوا اور کھانا بھی ملا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو باسٹھ